حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں نکلے آپ نے ہمیں عشاء کی نماز پڑھائی تو آپ نے اس کی ایک رکعت میں سورہ و تین و زیتون تلاوت فرمائی سننے ابو داود حدیث نمبر ایک ہزار دو سو اکیس